السلام علیکم خواتین و حضرات information systems C S five zero seven lecture number ten Mujahid Shahi کے ساتھ گزشتہ لیکچر میں آپ کو یاد ہے کہ ہم نے ٹرانزیکشن پروسیسنگ سسٹم اور ایم آئی ایس کے حوالے سے گفتگو کی تھی اور ہم یہ بتا رہے تھے کہ جی جو مختلف کمپوننٹس ہیں computer computer based information systems کے ان میں یہ دو سسٹمس جو ہیں یہ بہت اہمیت رکھتے ہیں لیکن ان کے علاوہ اور بھی کچھ سسٹمس ہیں کمپوننٹس ہیں جن کا ذکر آج کے لیکچر میں ہم کریں گے اس کے علاوہ ہم نے جو انفراسٹرکچر اور آرکیٹیکچر تھا اس کے حوالے سے گفتگو کی تھی اور ریلیٹ کیا تھا کہ جی کس طریقے سے چینج اوور ہوا ہے اور کیا کیا ریکوائرمنٹس ہیں جو کہ اب ایک مینجمنٹ انفارمیشن یا انفارمیشن سسٹم کے لیے جو ہیں وہ لازم ہو گئی ہیں اور ان کو کیسے تشکیل دیا جاتا ہے تو آئیے آج کا لیکچر شروع ہم کرتے ہیں آج جو ہم گفتگو کریں گے وہ سپورٹ سسٹمز کی کچھ بات کریں گے اور سپورٹ سسٹمز کے اندر جو ہے وہ دو مختلف سب سسٹمز آتے ہیں جس میں سے ایک تو آفس آٹومیشن کا سسٹم ہے اور دوسرا ڈسیشن سپورٹ سسٹم کہلاتا ہے ڈسیشن سپورٹ سسٹم جو ہے یہ کسی بھی ادارے کے لیے ایک نہایت اہم مقام ہے because it enables it can enable people managers those who part of that organization to use the data that they are collecting in order to arrive at decisions so it is a help in there and it's a very important part of the computerize based information systems اس کے بعد ہم نالج سسٹمس کی بات کریں گے جن کو انٹیلیجنٹ سسٹمس بھی کہا جاتا ہے اور پھر ایگزیکٹو سپورٹ سسٹم کی بات کریں گے تو سب سے پہلے ہم سپورٹ سسٹمز کی طرف آتے ہیں سپورٹ سسٹم کے اندر ایم آئی ایس جو ہے اس کے حوالے سے تو ہم یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ وہ جو ان پٹس ہیں جو ڈیٹا بیسز موجود ہیں ان کو استعمال کر کے ان سے جو ڈیفائنڈ قسم کی رپورٹس ہوتی ہیں وہ آپ کو دیتا ہے اس سارے سسٹم کی جو ایک اہمیت ہے آرگنائزیشن کے لیے وہ یہ ہے کہ ہمیں اپنی کارکردگی کے بارے میں پتہ چلتا رہتا ہے ہمیں یہ پتہ چلتا رہتا ہے کہ ہمارا کام جو ہے جو ہمارے فرائض ہیں یا جو ہم آبجیکٹوز اچیو کرنا چاہ رہے ہیں وہ کتنے ایفیشنٹلی اور افیکٹولی ہم وہ اچیو کر رہے ہیں اب کمپیوٹرائز سسٹم صرف اس حد تک نہیں ہو سکتا کہ ڈیٹا بیسز یا جو ایکٹیویٹیز ہیں ہماری آرگنائزیشن کی انہی کے لیے کافی ہونا چاہیے یا ان کو اکٹھا کرنے کے لیے ان کو پروسیس اور پروسیس کر کے ان سے رپورٹس جاری کرنے کے لیے بہت سارے کام اور بھی شامل ہوتے ہیں ایک آرگنائزیشن کے اندر مثال کے طور پہ کورسپونڈنس کی بات ہے کورسپونڈنس جو ہے وہ نہ صرف ود ان دی آرگنائزیشن کی جاتی ہے بلکہ with people outside the organization کی جاتی ہے اس حوالے سے اب آفس آٹومیشن سسٹمس کی بات آتی ہے اور پھر یہ بڑی ایک ضروری چیز ہو جاتی ہے کہ جی ہم جو فیصلے کرنا چاہتے ہیں ایک طرف تو ہمارے پاس وہ تمام انفارمیشن ہمارے سامنے ہے through the management information system کہ جی ہم نے پلان یہ کیا تھا ہمارے ایکچوئل نتائج یا ہماری ایکچوئل کارکردگی جو ہے وہ کیا آئی ایکچوئل کارکردگی کیا تھی وہ تمام چیزیں ہمارے پاس ہیں لیکن اب ڈسیشنز جو ہیں وہ اس بارے میں لینے جاتے ہیں کہ جی اگر حالات میں کوئی تبدیلی آتی ہے قیمتیں کچھ بڑھ جاتی ہیں ان پٹس کی قیمتیں بڑھ جاتی ہیں اس کا اثر ہماری پروڈکٹ لائن پہ ہماری مینوفیکچرنگ کیپبلٹی پہ اس پہ کیا ہوگا ہماری کاسٹ کتنی بڑھیں گی ہماری سیلز کیسی افیکٹ ہوں گی ہماری اور جتنے بھی اس سے ریلیٹڈ چیزیں ہیں وہ چیزیں کس طریقے سے افیکٹ ہوں گی تو وہاں پہ ہم ڈسیشن سپورٹ سسٹم کی آتے لیکن پہلے بات کریں آفس آٹومیشن کی کیونکہ وہ اب چیز جو ہے وہ ایک انٹیگرل پارٹ جو ہے کسی بھی ایک کمپیوٹرائز انوائرمنٹ کا وہ بن چکی ہے آج کا جو آفس ہے اگر ہم یہ کہیں کہ جی وہ ای میل کے بغیر چل سکتا ہے اگر ہم یہ کہیں کہ وہ انٹرنیٹ کے بغیر چل سکتا ہے تو یہ چیز ذرا مشکل ہو جاتی وہ زمانہ ختم ہو گیا کہ ٹائپسٹ ہونا چاہیے اور ٹائپ رائٹر ہونا چاہیے یا ہاتھ لکھائی بڑی اچھی ہونی چاہیے تاکہ خطوط جو ہیں وہ لکھے بڑے اچھے طریقے سے جا سکیں اور لوگوں کو بھیجے جا سکیں ان پٹ ڈسپیچ رجسٹرز کی بات آتی ہے انورڈ ڈسپیچ رجسٹر ہے آؤٹ ورڈ ڈسپیچ رجسٹر ہے یہ تمام بہت ساری چیزیں جو ہے یہ رکھی جاتی تھی صرف اس خاطر کہ جی کیا میل آ رہی ہے کیا میل باہر جا رہی ہے انٹر آفس میموز کا ایک زبردست سلسلہ کہ جی کسی نے آفیسر نے اپنے سبارڈینیٹ کو انسٹرکشن کوئی دینی ہے کوئی احکام جاری کرنے یہ تمام چیزیں جو ہیں ان کے لیے جو ہے وہ ٹائپ کر کے اور وہ سب چیز کو ہوتا تھا اب یہ سارا کام جو ہے یہ ٹائپنگ تو پرانی بات ہو گئی آج یہ سارا کام جو ہے یہ آپ کمپیوٹر پہ کرتے سو ورڈ پروسیسنگ جو ہے آپ نے جو کچھ لکھنا ہے اس سے کتنی سہولت پیدا ہو گئی کہ جی آپ ایک چیز کمپیوٹر پہ ہی لکھتے ہیں اور اس کو لکھنے کے بعد کریکشنز بھی اسی پہ کرتے ہیں اور پھر جس وقت مطمئن ہو جاتے ہیں اس پرٹیکولر ڈرافٹ سے جو بھی ڈرافٹنگ کی ہے تو اس سے آپ جو ہے پرنٹ کر کے اور آپ کے پاس ٹائم سیونگ بے تحاشا یہاں پہ ہو جائے سو so, چیز یہ ہے کہ جی یہ جو آفس آٹومیشن کے سسٹمز ہیں چاہے اس میں ورڈ پروسیسنگ ہے ڈیسک ٹاپ پبلشنگ ہے کوئی تصویر اسکین کر کے اس کو چھاپنے کی بات ہے امیجنگ کی بات ہے آپ کے ای میل جیسے میں نے کہا اور پھر مزید سہولت آڈیو اور ویڈیو ریکارڈنگ کی بات ہے کہ جی آپ conference audio conference telephone کے تھرو بھی ہوتی ہے کال میٹنگز ہوتی ہیں لیکن وہی میٹنگز آپ انٹرنیٹ کے تھرو بھی کر سکتے ہیں آپ ویڈیو کے تھرو یعنی آپ نے اگر ویڈیو کیمرہ ساتھ لگایا ہوا ہے تو آپ کی تصویر بھی آ رہی ہے آپ بول بھی رہے ہیں دوسرے لوگوں کے پاس بھی اگر وہی سہولت ہے یا ان کی آواز آ رہی ہے یا وہ بھی اس کانفرنس میں ضروری نہیں کہ سب کے سب لوگ جو ہیں وہ ایک ہی کمرے کے اندر جمع ہونا فزیکلی ان کا موجود ہونا جو ہے وہ اہم ضروری ہے نہیں وہ جہاں بیٹھے ہیں وہیں پہ بیٹھے رہ کے وہ اس میٹنگ کے اندر اس کانفرنس کے اندر وہ شامل ہو سکتے ہیں تو یہ ایک بہت بڑی سہولت تو آفس آٹومیشن کے حوالے سے جو گفتگو ہے وہ ہماری یہی ہے کہ یہ جو ایڈوانسز ہوئے ہیں ایک ورڈ پروسیسنگ دوسرا پبلشنگ کے حوالے سے چاہے وہ ڈیسک ٹاپ پبلشنگ ہے ویب پبلشنگ ہے امیجنگ ہے ای میل آپ کے جو کسٹمرز کی تمام ڈیٹیل ہو سکتی ہے ان کے ایڈریسز سپلائرز کی ایڈریسز ان کو آپ نے خط لکھنے ہیں پرچیز آرڈرز کے اسٹینڈرڈائزڈ فارمیٹس ہیں یہ سب چیزیں آپ جو اسٹینڈرڈائزڈ ہیں وہ سب کی سب آپ ڈیولپ کر کے رکھے ہوئے ہیں ڈیٹا بیس آپ کے پاس آپ نے مرتب کر لیا اس کے اندر آفس آٹومیشن سسٹم میں وہاں سے آپ نے آ, ان کے نام پتے ٹیلی فون نمبر وغیرہ وہ سب کیا اور وہ کام جو پندرہ یا بیس منٹ میں ہونا تھا وہ دو منٹ میں یا پانچ منٹ میں وہ کام کمپلیٹ ہو جاتا ہے آڈیو ویڈیو کانفرنسنگ کی سہولت بہت بڑی سہولت تو یہ سب چیزیں جو ہیں یہ الیکٹرانک سسٹمس کی بدالت کمیونیکیشن ٹیکنالوجی کے اندر ایڈوانسمنٹ کی بدالت اور کمپیوٹر ٹیکنالوجی میں ایڈوانسمنٹ کی بدالت ہمیں حاصل ہے انٹرا میل دفتر کے اندر جتنی آپس میں لوگوں نے ایک دوسرے سے گفتگو کرنی ہے وہ بجائے ہاتھ سے چٹے لکھ کے نوٹ لکھ کے فائل پوری کی پوری جو ہے وہ جا رہی ہے ایک دفتر سے دوسرے دفتر کوئی ضرورت نہیں ہے فائل اویلیبل ہے اس شخص کے لیے اویلیبل ہے جس کو آپ نے آتھرائز کیا ہوا ہے وہ اس کو ایکسس کر سکتا ہے جو آپ کسی کو ایک نوٹ لکھنا چاہ رہے وہ آپ انٹرا میل کے اوپر جو کہ ای میل ہی ہے لیکن ود ان دی آرگنائزیشن ہے اس کا دائرہ اس کے تھرو آپ تمام آفیسز کو متعلقہ آفیسز کو متعلقہ لوگوں کو وہ انفارمیشن جو ہے انٹرا میل کے تھرو جو ہے وہ آپ بھجوا رہے ہو ان کو ایک ہی وقت میں مل رہی ہے تو یہ سہولتیں جو ہیں یہ بہت ساری ہمارے لیے پیدا ہو گئی جس سے کہ ہمارے کام کے اندر ایفیشنسی جو ہے وہ بڑھنی چاہیے یا بڑھ بڑی ہے تو یہ آفس آٹومیشن سسٹمز کے حوالے سے ہماری بات تھی اب ہم بات کریں ڈسیشن سپورٹ سسٹم کی ڈسیشن سپورٹ سسٹم جو ہے وہ کوئی علیحدہ کوئی چیز نہیں وہ کوئی نیا کوئی راکٹ سائنس نہیں اس کا تعلق بھی ایم آئی ایس سے ہے لیکن کچھ تھوڑا سا فرق ایم آئی ایس کی ڈیفینیشن ہم نے پہلے بھی دی ہے لیکن آج ایک اور ڈیفینیشن آپ کو بتاتے ہیں یہ ڈیفینیشن جو ہے یہ professor Gordon Davis University of Minnesota جو کہ ڈی ایس ایس کے حوالے سے ایم آئی ایس کے حوالے سے ایک بہت بڑے اتھارٹی مانے جاتے ہیں انہوں نے ڈیفینیشن دیا کہ an integrated man machine system for providing information to support the operation management and decision making function in an organization اب آپ غور کیجئے اس ڈیفینیشن کے اوپر کہ انٹیگریٹڈ مین مشین سسٹم انہوں نے نہیں صرف یہ کہا کہ integrated machine system integrated man machine system انسان کے بغیر نہ مشین چل سکتی ہے نہ سسٹم چل سکتا ہے اس میں ڈیٹا ان پٹ کرنے کے لیے تو کہیں نہ کہیں سے کسی کو آنا ہی ہے کسی نے تو کرنا ہے تو یہ ان دونوں کا امتزاج ہے which results into a system creates a system جس سے کہ ہمیں وہ انفارمیشن حاصل ہو جاتی ہے یا اس ایک فیسلٹی کے بارے میں ایک آرگنائزیشن کے بارے میں انفارمیشن مہیا ہو جاتی ہے جو اس کے آپریشنس اس کے مینجمنٹ فنکشنز اور ڈسیشن میکنگ سے تعلق رکھتے ہیں اس کے ایکچوئل پرفارمنس سے اور اس کو کرنا کیا ہے اس کے حوالے سے ہمیں مینجمنٹ انفارمیشن سسٹم کے ذریعے انفارمیشن حاصل ہوتی ہے اب مینجمنٹ انفارمیشن سسٹم جب اس طریقے سے ڈیفائن ہو گیا اور ڈسیشن میکنگ کی بات بھی اس میں آ گئی تو پھر ڈسیشن سپورٹ سسٹم کی بات کیا ہوئی اس چیز کو ہم ابھی دیکھتے ہیں اس کو فردر ایگزامن کرتے ہیں کہ جناب اگر ایم آئی ایس کے اندر ہی ڈیسیزن میکنگ فنکشن ہے تو پھر ڈی ایس ایس کیا ہے کیا ڈی ایس ایس جو ہے وہ ایم آئی ایس کا انٹیگرل پارٹ ہے یا نہیں لیکن ذرا ایم آئی ایس کی بحث آگے تھوڑی سی لے جاتے ہیں اور یہ دیکھتے ہیں کہ جی اس کے حوالے سے ایم آئی ایس ایک اچھے ایم آئی ایس کے لیے ریکوائرمنٹ کیا ہے اس کے کیریکٹرسٹک کیا ہونے چاہیے اس حوالے سے چار کیریکٹرسٹکس جو ہیں وہ بیان کیے گئے ہیں نمبر ایک یہ ہے کہ روبسٹنس نمبر دو ایز آف کنٹرول نمبر تین سمپلسٹی اور نمبر چار کمپلیٹنس آف ریلیونٹ ڈیٹیل یہ چار کرائٹیریا ہیں ماڈل ان ڈیزائنس کے لیے جو ہم استعمال کریں گے for decision making purpose robustness کہ جی اس سسٹم کے اندر اتنی جان ہونی چاہیے اتنی فلیکسیبلٹی ہونی چاہیے اتنی مینووریبلٹی ہونی چاہیے کہ وہ آپ کی نیڈز کو کیٹر کر سکے اس کو کنٹرول کرنا آسان ہو جو وہ تمام چیز آپ کریٹ کر رہے ہو یا کرنا چاہو گے اس کو آپ کنٹرول کر سکو وہ سمجھنے کے لیے سمجھنے کے حوالے سے آسان ہونا چاہیے اور چوتھی چیز یہ کہ جی اس میں تمام تر ڈیٹیل جو آپ کو چاہیے اپنے فنکشنز کی ادائیگی کے حوالے سے ان کے پرفارمنس کو کی ڈیٹیل کے حوالے سے وہ تمام انفارمیشن موجود ہونی چاہیے کمپلیٹ ہونا چاہیے کہ جی اس میں وہ تمام تر ڈیٹیل جو کہ آگے ڈسیشنز لینے کے لیے ضروری پڑے گی وہ تمام ڈیٹیل جو ہے وہ موجود ہو جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی کئی دفعہ اگزامپل دیا کہ اگر ہمیں چیک نمبر ہم نہیں لکھتے چیک رائٹ آؤٹ کرتے ہیں چیک نہیں نمبر نہیں لکھتے ریکارڈ نہیں کرتے اور بعد میں جا کر کے ہمیں یہ پتا ضروری محسوس ہوتا ہے کہ بھائی ہمارے ہمیں تو یہ نہیں پتا چل رہا کہ چیک نمبر کون کون سا کس کو لکھ کے دیا تھا تو یہ تو رپورٹ میں آ نہیں رہا چیک نمبر بھائی چیک نمبر جو ہے جب تک آپ سسٹم کا پارٹ نہیں اس کو ٹھہرائیں گے اس وقت تک آپ کو وہ انفارمیشن حاصل نہیں ہو سکتی وہ اپنے پاس سے تو نہیں نمبر بنا کے دے سکتا اب ہم ایم آئی ایس کی ڈیفینیشن اور اس کے کیریکٹرسٹک سے ذرا ہٹ کے اب ڈی ایس ایس کی طرف آتے ہیں ڈی ایس ایس کو جو ڈیفائن کیا گیا ہے وہ کچھ ان الفاظ میں کیا گیا ہے کہ system use to support managerial decisions usually decision support systems involve the analysis of many units of data in heuristic fashion as a rule D S S processing does not involve the update of data یہ ڈیفینیشن جو ہے یہ جو اتارٹی ہیں ڈسیشن سپورٹ سسٹمس کے اوپر بل امن یہ ان کا ڈیفینیشن ہے اس میں سب سے پہلی بات جو کہی گئی وہ یہ کہی گئی کہ یہ سسٹم سپورٹ کرتا ہے مینیجیریل ڈسیشن میکنگ کو اس میں انالس کیا جاتا ہے بہت سارے ڈیٹا کا اس انداز سے کہ جو آبجیکٹو آپ میٹ کرنا چاہتے ہیں وہ آبجیکٹو میٹ ہوتا ہوا نظر آئے یا اس کے بارے میں انفارمیشن آپ کے پاس انالیس کے ذریعے وہ آپ کے سامنے آئے لیکن ڈسیشن سپورٹ سسٹم میں as opposed to the transaction processing system یا even M I S for that matter اس میں updating of the data یعنی ڈیٹا میں کسی قسم کا اضافہ نہیں وہ کرتا لیکن جو ڈیٹا موجود ہے اس کو بیسس بنا کر کے وہ اینالیس کرتا ہے ایم آئی ایس کے اندر ڈیٹا کی ریفلیکشن ہوتی ہے ایم آئی ایس جو ڈیٹا ریسیو کرتا ہے جو استعمال کرتا ہے وہ ٹرانزیکشن پروسیسنگ سسٹم کے ذریعے سے ہر وقت اپ گریڈ ہوتا جا رہا ہے ایک لفظ اس ڈیفینیشن کے اندر استعمال کیا گیا ہیورسٹک یہ لفظ آگے بھی چل کے لیکچر کے دوران جو ہے وہ جس وقت ہم نالج سسٹمز کی بات کریں گے اس وقت پھر اس کی طرف آئیں گے لیکن بڑی مختصراً اس کا مطلب یہ ہے کہ it's a particular technique of directing one's attention in learning discovery اور problem solving a particular technique of directing one's attention یعنی آپ کا آپ کے سامنے ایک آبجیکٹو آ جاتا ہے اور اس آبجیکٹو یا اس کو اچیو کرنے کے لیے اس پرابلم کو سالو کرنے کے لیے اس گول پہ پہنچنے کے لیے جو ہے وہ یہ ٹیکنیک جو ہے استعمال کی جاتی ہے تو اس کو جو ہے وہ ایک ہیورسٹک لفظ جو ہے وہ استعمال کیا جاتا ہے کہ ہیورسٹک انداز میں کہ جہاں پہ گول اچیومنٹ کے لیے جو ٹیکنیک استعمال ہوگی اس ٹیکنیک کو کہا جاتا ہے تو یہ بیسکلی اس لیے لفظ استعمال یہاں پہ کیا گیا کہ جناب ڈسیشن سپورٹ سسٹم جو ہے وہ جو آپ کے ڈیٹا بیس کے اندر ڈیٹا موجود ہے جو انفارمیشن موجود ہے اس کو لے کے اس کو according to certain parameters you will define اس کو پروسیس کرے گا اینالائز کرے گا اور آپ کو یہ بتائے گا کہ جو حالات حاضرہ ہیں یا جو موجودہ اسٹیٹسٹکس ہیں ان کے حوالے سے سچویشن جو ہے وہ یہ بنے گی جو ہو سکتا ہے کہ آپ بنانا چاہتے ہو یا ہو سکتا ہے کہ اس سے مختلف ہو تو آپ کے سامنے پھر ڈسیشن میکنگ آسان ہو جائے گی کہ جی اگر ایسے کیا جائے تو یا اگر ایسا ہو جائے تو تب کیا صورت حال سامنے آئے گی یہ چیز جو ہے وہ آسانی سے آ جاتی اب اسی گفتگو کے اندر دو تین چیزیں سامنے آئی کہ جی یہاں پہ ہم روٹین کے کوئی معاملات طے نہیں کر رہے ہم نے آج کتنی پروڈکشن کی آج ہماری فیکٹری میں یا دکان میں یا کاروبار میں کتنے لوگ غیر حاضر رہے یہ تو ایک روٹین کی انفارمیشن ہے جو ہمیں چاہیے ہوگی یہ ایم آئی ایس ہمیں انفارمیشن دے گا اب ڈسیشن اگر ہم نے یہ کرنا ہے کہ جو ہماری سیل ہو رہی ہے اس سیل کے اندر جو مختلف کمپوننٹس ہیں یا پروڈکٹ سیل ہو رہے ہیں ان کی over certain period of time sale in terms of quantity and in terms of value وہ کیا تھی اس میں اتار چڑھاؤ کیسے آ رہے تھے وہ اتار چڑھاؤ کیوں آ رہے تھے اور اگر اس میں ہم ویٹج ویٹج کا مطلب یہ کہ جی کسی پروڈکٹ کو زیادہ بیچنے کی کوشش کرے جو کہ زیادہ پاپولر ہے اس کو اور بیچنے کی کوشش کرے تو پھر نتائج کیا آئیں گے یہ جو ہے یہ نان روٹین ڈسیزن میکنگ ہو گئی اب اس کے لیے ضروری یہ ہو گیا کہ آپ سب سے پہلے تو ان فیکٹرز کا یا ان اس رینج کو ڈیفائن کریں گے جو جس سے کہ آپ ایک ریزلٹ پروڈیوس کرانا چاہتے جو رینج اپلائی ہوگی آپ کے ایگزٹنگ جو ڈیٹا بیس ہے اس کے اوپر کہ جی اگر یہی پروڈکشن رہتی ہے جتنی ہم کر رہے ہیں لیکن بجائے چھ چیزیں بنانے کے ہم ایک چیز بناتے ہیں تو پھر ہم اور وہ وہ چیز ہے جس کی کہ ڈیمانڈ بہت زیادہ ہے ہم صرف وہی بناتے ہیں باقی تین چیزیں چھوڑ دیتے ہیں بنانی تو پھر کیا پوزیشن ہوگی اگر فرض کیجئے کہ جی جو را مٹیریل ہم استعمال کر رہے ہیں ان را مٹیریلس کی کوانٹٹی میں چینج آتی ہے ان کے مکس میں چینج آتی ہے ان کی پرائسنگ میں چینج آتی ہے تو اس کا effect without increasing the selling price of the finish product اور اینی ادر سملر میشر وہ ہماری ٹوٹل پروفیٹیبلٹی پہ کیا افیکٹ پڑے گا یہ ساری چیز جو ہے اس نئے سیناریو کے حوالے سے یہ چیز جو ہے یہ آپ کو ڈسیشن سپورٹ سسٹم کے تحت ورک آؤٹ ہو کے provided you have explain the کہ جی کیا وہ پیرامیٹرز ہیں کیا وہ ہیں جو ایک گیون سیٹ آف سچویشن کے اندر ورک کریں گے اس کے حوالے سے آپ پوزیشن ایک سیناریو بلڈ اپ کریں گے اور وہ سیناریو کو ایگزامن کریں گے کہ اچھا اگر یہ ہو جاتا ہے تو پھر یہ سچویشن ہوگی ویدر دیٹ از ایکسپٹیبل اور not and the decision can then be made کہ جی ہم نے یہ ایسے کرنا ہے یا نہیں کرنا مختلف پکچر کر سکتے مختلف سین بلڈ اپ کر سکتے تو یہ ایک بہت بڑی سہولت ہے یہ بہت بڑا کیریکٹرسٹک ہے سارے ڈسیشن سپورٹس اس میں آپ جو مینیجرس ہیں وہ خود بیٹھ کے کہ اگر ہم کام کو اس ری آرگنائز کر لیں جو وہ کام کر رہے ہیں جو وہ ایکٹیویٹی کر رہے ہیں کسی مختلف انداز سے اس کو کر لیں تو پھر کیا سچویشن ہوگی اس کا ایفیکٹ پروڈکٹیوٹی پہ کیا ہوگا اس کا ایفیکٹ ایفیشنسی پہ کیا ہوگا جو ریزلٹس ہم دینا چاہ رہے ہیں اس سے بہتر کیا ہم دے سکیں گے یہ وہ خود ایکٹیویٹیز جو ہے وہ کر سکتے ہیں سین بلڈنگ کر سکتے ہیں اور پھر وہ ڈسیشن جو ہے along with the senior management executive management they can take decision کہ ہاں جی اگر اس طریقے سے کیا جائے تو شاید یہ ریزلٹس جو ہم نے ایک ماڈل کے اندر آپٹین کر لیے وہ ایکچولی ریزلٹس آ سکتے تو یہ ڈسیشنس کو ہیلپ کرتا ہے ساری چیز ایک سٹور ہے ڈپارٹمنٹل سٹور ہے دکان ہے جہاں پہ ریڈی میڈ گارمنٹس بھی ہیں اور وہ بکتے ہیں اب ریڈی میڈ گارمنٹس کے حوالے سے جب بات ہوتی ہے تو ظاہر ہے کہ جہاں پہ سال میں چار سیزنز ہیں اور افیکٹولی ہیں تو وہاں پہ تو چار مختلف سیزنز کی بات آتی ہے اس کے حوالے سے جو گارمنٹس آپ سٹور کر رہے ہیں اس کی بات آتی ہے سردیوں کے کپڑے گرمیوں میں نہیں پہنے جا سکتے گرمیوں کے کپڑے سردی میں نہیں پہننے چاہیے جس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کو سیزن کے حوالے سے اپنے سٹور میں مال رکھنا ہوگا فیشن میں تبدیلیاں رنگوں کی پریفرنس ڈیزائننگ جو ہے اس میں چینج یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ افیکٹ کرتی ہیں اس لائن آف پروڈکٹس کو جو میں اپنی ڈپارٹمنٹل سٹور یا آؤٹ فٹ سے بیچ رہا ہوں یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ گرمی شروع ہوگی تو میں گرمیوں کے کپڑے دکان میں رکھوں یہ نہیں ہو سکتا وہ کپڑے مجھ کو آرڈر کرنے پڑیں گے کیونکہ میں تو ریڈی میڈ گارمنٹس بیچ رہا ہوں کافی عرصہ پہلے آرڈر کرنے پڑیں گے تاکہ وہ گرمی شروع ہونے سے پہلے دکان میں آنا شروع ہو جائیں اور دکان میں موجود ہوں تو یہ ساری پلاننگ جو کہ سیزن شروع ہونے سے پہلے جو ہے وہ کی جانی ہے یہ ڈسیزن سپورٹ سسٹم کا حصہ ہے کون سا پروڈکٹ میں نے رکھنا ہے کون سا خریدنا ہے کون سا نہیں خریدنا ہے کون سا کس دام پہ بیچنا ہے یہ تمام چیزیں جو ہیں کیا رنگ رکھنے ہیں کیا فیشن رکھنے ہیں کیا ڈیزائن رکھنے ہیں کس رینج کے پروڈکٹس رکھنے ہیں کس رنگ کے اور وغیرہ اس قسم اس سے ریلیٹڈ جتنی بھی چیزیں ہیں وہ تمام چیزیں پری سیزنل پلاننگ کے اندر شامل ہو جاتی اور وہ پلاننگ کرنی پڑتی ہے اور اس پلاننگ کو ہم ذہن میں نہیں کر سکتے اس کو کہیں نہ کہیں تو کرنا پڑے گا ڈسیشن سپورٹ سسٹم اس میں مدد دیتے ہیں کیوں کہ نہ صرف وہ آپ کو پلان کر کے دے سکتے ہیں کہ آپ نے اس سیزن کے لیے کس طریقے سے بائنگ کرنی ہے کیا کیا آپشن اویلیبل ہیں وہ اس کے بعد جو اگر آپ قیمتیں فکس کر رہے ہو اس پہ جو کسٹمرز کا ری ایکشن ہے کہ جی وہ پچھلے سال تو یہ پتلون جو ہے یہ ڈیڑھ سو روپے کی تھی اس سال ایک سو پچہتر روپے کی یا دو سو پچہتر روپے کی ہو گئی ہے تو ہاں یہ تو بہت مہنگی ہو گئی ہے کیا سیل میں کمی آ گئی یا سیل کا لیول وہی رہا اگر ہم اس کی پرائز جو ہے وہ دو سو پچہتر سے کم کر کے سوا دو سو کر دیتے ہیں دو سو کر دیتے ہیں تو پھر سیل پہ کیا امپیکٹ آتا ہے یہ اب چیزیں جو ہیں یہ اب ڈسیشن سپورٹ سسٹم کے تحت اس کی شروع ہوئی سیناریوز بلڈ اپ مختلف ہونے شروع ہوئے اسی طریقے سے آپ نے پرانا اسٹاک بیچنا ہے سیزن ختم ہو گیا وہ ڈیزائن رینجز وہ تبدیلی آ رہی ہے آپ کو اطلاع ہے کہ جی فیشن میں چینج آ گئی اب وہ چیزیں لوگ نہیں خریدنا چاہتے اس کو کلیئر کرنا آپ نے کیونکہ آپ یہ نہیں چاہتے کہ جی آپ کے پاس ایک امبار لگا رہے ہیں ایسی چیزوں کا جن کی جن کا کوئی خریدار نہیں لہٰذا ان کو آپ نے کم دام پہ نکالا اگر آپ کس دام پہ نکالیں گے کیا کریں گے کاسٹ جو ہے وہ آپ نے انکر کی اس کاسٹ میں کو ریکور بھی کرنا ضروری ہے کس چیز پہ آپ کر لیں گے کتنے پہ کر سکتے ہیں کتنے پہ نہیں کر سکتے کتنے پہ کتنا کم کر کے آپ اس کو بیچیں گے اور کلیئر کریں گے ڈسکاؤنٹس اگر آپ نے دینے ہیں ڈسکاؤنٹ کس حساب سے دینے ہیں کتنی پرسنٹیج دینی ہے اگلے سیزن کے لیے کیا چیزیں خریدنی ہیں کیسے خریدنی کتنی خریدنی ہے پروجیکشنز بنانی ہے فور کاسٹنگ کرنی ہے تو یہ تمام چیزیں جو ہے یہ ڈسیزن سپورٹ سسٹم کے تحت ہو سکتی ایم آئی ایس اور ڈی ایس ایس ان دونوں کے حوالے سے ہم دیکھیں کہ ان میں فرق اگر ہے جو کہ ہے تو وہ کیا ہے اب ایم آئی ایس جو ہے وہ انفارمیشن پرووائڈ کرتا ہے to monitor and control the business D S S جو ہے ڈسیشن سپورٹ سسٹم جو ہے وہ نان روٹین ڈسیشن میکنگ میں مددگار ثابت ہو سو ڈی ایس ایس کا تعلق مانیٹرنگ اور کنٹرول سے نہیں ہے انفارمیشن کا بزنس کے بابت اس کا صرف تعلق ہے نان روٹین ڈسیشن میکنگ جو آپ نے کرنی ہے اس سے نمبر ایک تو یہ بات ہو گئی نمبر دو بات جو ہے وہ یہ ہے کہ جی ایم آئی ایس جو ہے وہ فکسڈ یا ریگولر پیریوڈک رپورٹس اس ڈیٹا سے جو کہ ٹرانزیکشن پروسیسنگ سسٹم کے ذریعے ہم سٹور کرتے ہیں اس سے جنریٹ کرتا ہے ایک انداز میں کرتا ہے ٹھیک ہے اب ٹولز ہمارے پاس موجود ہیں کہ ہم اپنی مطلب کے حساب سے ہماری اپنی ریکوائرمنٹ کے حساب سے ہم رپورٹ کا ڈیزائن کر لیں لیکن ڈیٹا جو اس میں استعمال ہو رہا ہے وہ وہی ڈیٹا ہے جو کہ ہم نے اسٹور کیا ہو ڈی ایس ایس کے اندر جو لوگ آپریشنل لیول پہ یا ایون جن کا تعلق اس ٹرانزیکشن پروسیسنگ کے ڈیٹا سے ہے جو جنریٹ کر رہے ہیں جو اس کو دیکھ رہے ہیں ان سے تعلق نہیں ہوتا ڈی ایس ایس کے اندر ڈی ایس ایس کا جو سارا سلسلہ ہے وہ ایک ڈسیشن میکنگ لیول کے اوپر ہے آپریشنل لیول پہ نہیں اس کے بعد ڈی ایس ایس کے اندر تیسری چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ جی گرافکس سیناریوز مختلف قسم کے کوئریز اس سسٹم کے تھرو کی جا سکتی ہیں مختلف قسم کی باقی سب ایپلیکیشن سے باقی سب سسٹم سے کہ یہ چیز ایسے ہمیں چاہیے یہ ایسے چاہیے کس طرح چاہیے ڈسپلے جو ہے اس ساری انفارمیشن کا جبکہ ایم آئی ایس کے اندر جنرلی جو رپورٹ کی اسٹرکچرنگ ہوتی ہے وہ پری ڈیفائنڈ ہوتی ہے آل دو اب ٹولز موجود ہیں کہ جہاں پہ آپ خود رپورٹ کو جو ہے وہ آپ ڈیفائن کر سکتے ایم آئی ایس میں یوزر جو ہے وہ اس پورے سسٹم کا ایک انٹیگرل پارٹ ہے یا ایک حصہ ہے ڈی ایس ایس کے اندر جیسے میں نے ابھی کہا کہ جو یوزرز ہیں وہ لوگ جو ٹرانزیکشن پروسیسنگ سسٹم سے ڈیٹا کو جنریٹ کر رہے ہیں ان پٹ کر رہے ہیں یا دیکھ رہے ہیں وہ عام طور پہ اس کا حصہ نہیں ہوتے تو یہ چند ایک ان دونوں میں فرق ہے اسینشلی یہ ہے بات جو ذہن میں رکھنے کی وہ یہ ہے کہ ڈی ایس ایس جو ہے وہ اسی ڈیٹا کو استعمال کر کے لیکن بحوالہ پیرامیٹرس جو کہ آپ کے ٹرانزیکشن پروسیسنگ سسٹم میں یا ایم آئی ایس کے اندر موجود نہیں ہے ان کے حوالے سے سیناریو یا ماڈل بلڈنگ کرتا ہے اور آپ کو ڈسیشنز جو نان روٹین ڈسیشنز ہیں ان کو لینے میں مدد دیتا ہے M I S essentially transaction processing system کے تحت جو ڈیٹا ریکارڈ ہو رہا ہے اس کے بارے میں انفارمیشن آپ کو مہیا کرتا ہے in the form of reports etcetera جس سے کہ آپ اس ایکٹیویٹی کو بہتر انداز میں کنٹرول کر سکو یا اس کے بارے میں جو ایگزٹنگ انفارمیشن ہے یا ایگزٹنگ کنڈیشن کے اندر جو جنریشن آف ڈیٹا ہے وہ آپ کے سامنے آ جاتا ہے یہ بیسکلی فرق ہے کہ جی ایگزٹنگ ڈیٹا کو لیتے ہوئے ایک نیا سیناریو آپ بلڈ کرنا چاہتے ہیں کہ اگر اس میں میں یہ ایسے کر دوں تو پھر میرے ڈیٹا کے اوپر کیا فرق پڑے گا یا میرے ان پٹس کے اوپر کیا فرق پڑے گا یا میری ایکٹیویٹیز پہ کیا فرق پڑے گا یا کیسی ہو جائیں گی یہ چیز جو ہے یہ ڈسیشن سپورٹ سسٹم کے اندر جو ہے یہ کاپ ہوتا اب ڈسیشن سپورٹ سسٹم جیسا کہ ابھی ہم نے بات کی اور کر رہے ہیں کچھ دیر سے کہ ایک تو ڈیٹا ڈریون سسٹم ہو سکتا ہے اور دوسرا جو ہے وہ ماڈل یا scenario driven decision support system ہو سکتا ہے دونوں میں فرق کیا ہے دونوں میں فرق ہے کہ جی آپ ڈسیزن میکنگ کے حوالے سے کیا ٹیکنیک استعمال کرنا چاہتے ہیں آئیے ان دونوں کو ماڈل ڈریون اور data driven decision support systems کو ایٹ لینتھ ایگزامن کریں ماڈل ڈریون یا سیناریو ڈریون جو ڈسیزن سپورٹ سسٹم ہے اس میں اب تک یہ بات کلیئر ہو چکی ہونی چاہیے کہ واٹ ایف اینالس اگر ایسا ہو تو اگر قیمت جو ہے ہم اس میں دس روپے اضافہ کر دیں اگر ہمارے ان پٹ کی قیمت میں پچاس روپے کمی ہو جائے اگر بجلی کی کاسٹ جو ہے وہ پندرہ فیصد بڑھ جائے اگر گیس کی کاسٹ جو ہے وہ آٹھ فیصد کم ہو جائے وغیرہ وغیرہ لیبر ویج سیلری مختلف چیزیں اگر اس کی قیمت میں اتنا اضافہ ہو جائے تو پھر کیا سچویشن آئے گی یا کیا ہوگا اگر ہم ایڈورٹائزنگ کا بجٹ جو ہے وہ بڑھا دیتے ہیں تو اس کا امپیکٹ کیا آنے کی پاسبلٹی ہو سکتی ہے سیلس پہ یہ اب اینالسس جو ہے اس کے لیے ٹولس ریڈی میڈ اویلیبل بھی ہیں مارکیٹ کے اندر مثال کے طور پہ ایکسل ایک ٹول ہے جس کو استعمال کیا جا سکتا ہے لیکن آپ یہ واٹ ایف انالیس کرنے کے لیے خود بھی ماڈل کریٹ کر سکتے ہیں یا سیناریو بلڈنگ کر سکتے ہیں یہ یہ چیز ہے کہ جی آپ کیا میجر کر رہے ہیں واٹ ایف میں the impact of a change in the input data اس پہ آپ جو ہے یہ میجر کر رہے ہیں کہ اگر چینج ہو جاتی ہے جو ایگزٹنگ سچویشن ہیں جو ایگزٹنگ ڈیٹا ہے اس کے اندر یہ چینجز آ جاتی ہیں یہی کوانٹٹی ہم خرید رہے ہیں یہی کوانٹٹی ہم بیچ رہے ہیں لیکن اس کی قیمت میں اس کی یوزیج میں اس کے پرائس کے اندر اگر چینج آ جا سکتی ہے تو پھر ریزلٹس کیا آئیں گے دوسری طرف ایک گول سیکنگ انالیس ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ میں اس سال دو کروڑ روپے کا منافع وہ کماؤں بیس کروڑ روپے کا منافع کماؤں بیس کروڑ روپے کا منافع کمانے کے لیے مجھے کیا کرنا ہے اب وہ انالیس ہے مجھے اپنے جو سیلز میں کر رہا ہوں وہ سیلز کن کن چیزوں کی کرنی پڑے گی کس قیمت میں کرنی پڑے گی اس کی کاسٹ آف سیلز وغیرہ وغیرہ وغیرہ یہ تمام ایکسرسائز آبجیکٹو میرا ہے بیس دو سو کروڑ دو ہزار کروڑ روپے کا منافع یا سیل ہے کہ جی میں نے دو ہزار پیسز جو ہیں وہ بیچنے ہیں کسی بھی چیز اس کو کرنے کے لیے میری پرائز کیا ہونی چاہیے مجھے کن کن پروڈکٹس کو سیل کرنا چاہیے اب گول میرا ڈیفائن ہو گیا گول کے لیے جو پیرامیٹرز ہیں وہ میں نے ڈیفائن کر دیے کہ جی میں کیا چیز کیسے بیچ سکتا ہوں اب اس پہ میں ورکنگ شروع کرتا ہوں کہ جی اچھا یہ اگر کوانٹٹی بڑھاتا ہوں پرائس وہی رکھتا ہوں پھر کیا سچویشن آتی ہے وغیرہ وغیرہ اس طریقے سے میں بہت سارے سچویشنز مختلف قسم کی جو ہے وہ بلڈ اپ کر لیتا ہوں آبجیکٹو میرا رہتا ہے یہاں پہ آبجیکٹو ڈریون ہے یہ انالس پہلے کیس کے اندر ہم نے کہا کہ جی حالات جیسے ہیں ویسے ہی ہیں لیکن اس کے اندر یہ مختلف چینجز آ تو پھر سے جو اس کا امپیکٹ کیا ہوگا ایگزٹنگ حالات کے اوپر یہاں پہ ہم یہ چاہتے ہیں اس چاہنے کو اچیو کرنے کے لیے ہمیں کیا کچھ کرنا ہے تو یہ دو مختلف ٹائپس آف جو ہے ایک گول سیکنگ انالیس ہے اور دوسرا واٹ ایف ہے یہ دو دوسرے جو ہے یہ model driven decision support system کے اندر ٹیکنیکس ماڈل ڈریون سیناریو یہ بیسکلی جیسے میں نے کہا کہ جو ڈیٹا آپ کا موجود ہے اس کو آپ ایکسٹریکٹ کر کے اپنے سسٹمز میں سے وہ انٹر نہیں ہے وہ جتنے مختلف سینز ہیں آپ ان کو آپس میں انٹریکٹو کر سکتے لیکن کہ جی اگر یہ کوانٹٹی میں نے ایک ڈال دی اس میں میں نے ٹھیک ہے اپنے ٹرانزیکشن پروسیسنگ سسٹم سے ہی وہ انفارمیشن لی کہ جی میری سیل کی کوانٹیٹیز یہ ہیں یا میرے اس سیل کو اچیو کرنے کے لیے را مٹیریل کی کوانٹیٹیز اتنی ہیں یا میں اتنی بجلی استعمال کرتا ہوں گیس استعمال کرتا ہوں اتنے ورکرز استعمال ہوتا وغیرہ وغیرہ اب ان کی اگر پرائس میں انکریز ڈیکریز کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں تو وہ میں کر سکتا ہوں یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جی میں ایک فیصلہ کرنا ہے وہ فیصلہ یہ ہے کہ جی میں نے یہ گاڑی جو ہے اس کو خود خریدنا ہے کیش دے کے خریدنا ہے میں نے یہ گاڑی جو ہے یہ لیس پہ لینی ہے دونوں میں سے کون سا بہتر رہے گا اس کا موازنہ آپس میں کرنا ان دونوں صورت حال کا اگر میں نے لیس کرنی ہے مجھے کتنا ڈاؤن پیمنٹ کرنا چاہیے جس سے میری کاسٹ جو ہے وہ کم ہو سکتی ہیں وغیرہ وغیرہ اس قسم کے تو یہ انڈیویجلی اسٹینڈ لون ٹائپ بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں سسٹم کو اور آپ چونکہ امپیکٹ کو بھی میجر کرنا چاہتے ہیں اگر کرنا چاہتے ہیں تو اس حوالے سے بھی آپ model driven D S S techniques جو ہیں وہ استعمال کر سکتے ہیں یہ جو ہے جو ہیں چاہے وہ اسٹاک مارکیٹ کے اینالسٹ ہوں فائنینشیل اینالسٹ ہوں کسی آرگنائزیشن کے اندر لوگ جو بیٹھے ہوئے جنہوں نے مارکیٹ ٹرینڈز کو بھی دیکھنا ہے جنہوں نے اس کے بارے میں فور کاسٹ کرنی ہے جنہوں نے اس قسم کے ڈسیشنز جو ہیں وہ لینے ہیں یا ڈسیشنز لینے کے لیے وہ سچویشنز کریٹ کرتے ہیں کہ جی ہمیں یہ ایگزٹنگ کے حوالے سے یا buying selling purchasing leasing whatever یہ پروجیکٹ لگانا ہے یا نہیں لگانا اگر میں یہ پروجیکٹ لگاتا ہوں فیزیبلٹیز بنانی ہے ایک پروجیکٹ کے بارے میں ایک دوسری پروجیکٹ کے انویسٹمنٹ دونوں میں ایک جیسی ریکوائرڈ ہے آپ پھر کہتے ہیں کہ جی مجھے ریٹرن کے در سے زیادہ ہوگا میری ایکوٹی کتنی جلدی واپس ہوگی ریٹرن آن کیپٹل کیا ہوگا ہیلڈ کیا ہوگی پروفیٹیبلٹی کیا ہوگی یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ آپ اس طریقے سے کر سکتے ہیں اور آپ آپ پیرامیٹرز ڈیفائن کر رہے ہیں ڈیٹا ایگزٹنگ موجود ہے تو اس کو استعمال کر رہے ہیں نہیں موجود ہے تو آپ پھر ڈیٹا کریٹ کریں گے اور اس کے لیے پیرامیٹرز ڈیفائن کریں گے اور پھر اس سچویشن کو جو بھی آئے گی سامنے اس کو آپ اینالائز کریں گے تو یہ ہوئی بات model driven D S S کے حوالے سے اب جو ڈیٹا ڈریون ہے اس کی بات کر لیں ڈیٹا ڈریون جیسا کہ میں نے کہا پہلے بھی کہا کہ یہ جو ہمارے ایگزٹنگ ڈیٹا بیسز ہیں ان سے ریلیٹ کرتا ہے جو ایک آرگنائزیشن کے اندر موجود ہے اور یہاں پہ وہی جو ڈیٹا اسٹور ہو رہا ہے اس ڈیٹا کو اٹھا کے اس کا انالیس کر کے ہمارے سامنے ایک پوزیشن جو ہے یا ایک صورت حال وہ پیش کی جاتی ہے تو وہ ڈیٹا جو ہم نے اسٹور کیا ہوا ہے ٹرانزیکشن پروسیسنگ سسٹم کے حوالے سے اس ڈیٹا کو لے کر کے ہم جو ہے اس سے مختلف قسم کی رپورٹس اب یہاں پہ بات آئی کہ جی یہ رپورٹس یہ انالیسس تو جو ہے یا یہ رپورٹس جو ہیں یہ تو ایم آئی ایس کے اندر بھی آتی ہے تو آپ نے یہی کہا کہ جی مطلب جو ہے کہ جی یہ ایگزٹنگ جو ڈیٹا ہے اس سے آپ انفارمیشن جو ہے وہ دیں گے تو یہ ڈیٹا اس میں ڈسیشن سپورٹ سسٹم میں کہاں سے آ گیا چیز یہ ہے کہ جی یس ایم آئی ایس کے اندر جو ایگزٹنگ پرفارمنس ہے اس پرفارمنس کو آپ انفارمیشن سسٹم کے ذریعے وہ رپورٹس جاری کر رہے ہیں یہاں پہ ہم بات کر رہے ہیں کہ اس سسٹم کو اس ڈیٹا کو استعمال کرنا ہے for the purpose of certain decision اب وہ کیسے کریں گے اس کے لیے بھی دو ٹیکنیکس ہیں وہ ان میں سے ایک آن لائن اینالیٹیکل پروسیسنگ کہلاتی ہے او ایل اے پی اور دوسری ڈیٹا مائننگ جس کو ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ڈرل کرنا ان ٹو دا ڈیٹا تو دو ٹیکنیکس ہیں for data driven decision support system online analytical processing and data mining جو ڈیٹا بیس ہے آپ استعمال کریں گے ہو سکتا ہے ڈسیشن سپورٹ سسٹم کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں ہو سکتا ہے کہ اس میں ڈیٹا جو ہے وہ جو آپ نے انٹرنلی اسٹور کیا وہ بھی موجود ہے اور اس کے علاوہ آپ مزید ڈیٹا جو ہے وہ آپ ابٹین کر رہے ہیں جو کہ آپ کی پرٹیکولر ایکٹیویٹی سے تعلق نہیں رکھتا اور لوگوں کی ایکٹیویٹیز کے ساتھ تعلق رکھتا اور مینوفیکچررس اور آپ کے جو کمپٹیٹرس اور کوئی جو لوگ ہیں ان کی ایکٹیویٹیز سے تعلق رکھتا ہے لیکن آپ کو اویلیبل ہے تو اپنے پرفارمنس کو ان کے پرفارمنس کے ساتھ کمپیرزن کرنے کے لیے وہ آپ رکھتے ہیں وہ آپ ڈیٹا اسٹور کرتے ہیں وہ آپ کے ٹرانزیکشن پروسیسنگ سسٹم سے ڈیٹا نہیں آ رہا لیکن آپ کو دوسرے ذرائع سے آپ کو اویلیبل ہو آپ کو وہ ڈیٹا دوسرے ملکوں میں جو سملر کائنڈ آف مینوفیکچررز ہیں ان کے ریزلٹس جو ہیں وہ آپ کو ویب کے اوپر اویلیبل ہیں آپ وہ ڈاؤن لوڈ کر کے اپنی پرفارمنس کو اس کے ساتھ کمپیئر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو ہسٹوریکل ڈیٹا اور کرنٹ ڈیٹا بھی ہے کہ جی گزشتہ سالوں میں کیا ہوا اور اس سال کیا ہوا اب تک کیا ہوا یہ سارا ڈیٹا ہے اور اس ڈیٹا کو ہم ڈیٹا بیس کو ہم استعمال کرتے ہیں آگے پروسیسنگ کے لیے اس کو ڈرل کرنے کے لیے تاکہ اس میں سے ہم انالیٹیکل پرپسز کے لیے انالسس کے لیے ہم انفارمیشن ایکسٹریکٹ کریں اور اس کو آگے پھر پروجیکٹ کریں in future with changing scenarios changing conditions وغیرہ وغیرہ اور مختلف سیناریوز پھر بلڈ اپ ہو ماڈلز بلڈ اپ اب ایک ٹرم استعمال ہوتی ہے ڈیٹا ویئر ہاؤس اس کو ذرا دیکھ لیں کہ ڈیٹا ویئر ہاؤس کیا چیز ہوتی ہے it is a logical collection of information کہ کسی ایک خاص انداز میں ایک طریقے سے ایک پیٹرن سے ایک حوالے سے آپ نے انفارمیشن کو اسٹور کیا ہوا یہ انفارمیشن آپ کو مختلف جو آپ کے آپریشنل ڈیٹا بیسز ہیں اس سے یہ آپ انفارمیشن حاصل کر رہے ہیں مینوفیکچرنگ سے بھی آ سکتی ہے فائنینس سے بھی آ سکتی ہے سیل سے بھی آ سکتی ہے پرچیز سے بھی آ سکتی ہے ایچ آر سے بھی آ سکتی ہے کسی بھی آپریشنل ڈیٹا بیس سے یہ آپ کو انفارمیشن آپ کلیکٹ کر سکتے اور basically it is a record of an enterprise past transactional and operational information stored in a database designed to favour efficient data analysis and reporting یعنی ڈیٹا ویئر ہاؤس کے اندر آپ نے یہ تمام انفارمیشن جو ہے گزشتہ سالوں کی اور کرنٹ سال کی کرنٹ وقت کی یہ آپ نے اپنے ٹرانزیکشنل اور آپریشنل انفارمیشن جو ہے وہ اس طریقے سے رکھی ہوئی ہے کہ اس کی ریٹریول اور اس کی usage for the purpose of and reporting وہ آسان ہو جاتی ہے تو ڈیٹا ویئر ہاؤس کی اسٹرکچرنگ کیا ہونی چاہیے کیسے ہونی چاہیے وہ ہمارے اس پروگرام سے علیحدہ ایک چیز ہے اس میں ہم ڈیٹیلس میں نہیں جائیں گے لیکن یہ صرف کہنا کافی ہوگا کہ جی جتنا بھی ڈیٹا ہم اسٹور کر رہے ہیں وہ کسی لاجیکل انداز میں اسٹور ہونا ہے اور کسی ایک طریقے سے مختلف ٹیبلز میں اسٹور ہونا ہے ایک ہی ٹیبل میں اسٹور ہونا ہے کیسے اسٹور ہونا ہے اس طریقے سے ہونا چاہیے کہ ایکسس جو ہے in the least possible time وہ ہمیں اس ڈیٹے تک ہو جائے اور وہ ہمیں اویلیبل ہو اس سے آگے جو گفتگو ہے وہ اسی کا سب سیٹ ہے اور وہ ڈیٹا مارٹ کہلاتا ہے ڈیٹا مارٹ منی پارٹس ہے اسی ڈیٹا ویئر ہاؤس چھوٹے چھوٹے حصے ہیں جو کہ پرٹیکولر ڈپارٹمنٹ سے ریلیٹڈ جو انفارمیشن ہے یا پرٹیکولر پروڈکٹ سے جو ریلیٹڈ انفارمیشن ہے وہ اس کو حوالے یہ پھر اسٹرکچرنگ کا ہی حصہ ہے جب ڈیٹا ویئر ہاؤس یا ڈیٹا اسٹرکچر ہو گیا ڈیٹا کو رکھنے کا طریقہ ڈٹرمن ہو گیا اور اس کو جو ہے اویلیبلٹی اس سے جو ہے اس کا طریقہ ڈٹرمن ہو گیا تو اب سوال یہ ہے کہ اس ڈیٹا کو کیسے اینالائز کیا جائے اور اس کو کیسے استعمال کیا جائے ڈسیزن سپورٹ سسٹم کے حوالے سے دو ٹیکنیکس ہم نے کہیں ایک آن لائن اینالیٹیکل پروسیسنگ اور دوسری ڈیٹا مائننگ اب ان دونوں کو ہم اگلے لیکچر کے اندر دیکھیں گے اور اس پہ غور کریں گے اس کے ساتھ جو باقی ہمارے دو سسٹمز رہتے ہیں ان کی بھی ان کے پہ بھی گفتگو کریں گے شکریہ اور خدا حافظ